بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے دین کے دنیا میں آنے کا پہنچنے پہنچانے کا ایک ہی راستہ رکھا ہے وہ دعوت ہے روشنی کے لیے سورج ایک ہی راستہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں دن کے لانے کا ایک راستہ ہے کہ اللہ سورج کو لاتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے دلوں پر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے اس اندھیرے کے دور ہونے کا بھی ایک ہی سورج ہے وہ دعوت ہے دعوت وسیلہ ہے ذریعہ ہے دین کے زندہ ہونے کا دین دل کو روشن کرتا ہے یہ بات چلتی ہے آدنو علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک ہر زمانے میں لوگ مختلف گمراہیوں میں آئے تو اس کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے ظلمات جمع کا لفظ ہے اور پورے قرآن میں کہیں اللہ نے نور کے لفظ کو جمع کے ساتھ ذکر نہیں کیا انوار نور نور سنگل لفظ آیا واحد ظلمتیں جمع آیا ہے کہ گمراہی کی کئی شکلیں ہیں اور دور کرنے کی ایک ہی شکل ہے گمراہی کئی شکلیں اور ان کو کہا ظلمات اندھیرے اندھیرے کیونکہ میں آپ سے پہلے بات عرض کر رہا تھا میں اس کو قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں گمراہی کی شکلوں کو کہا اندھیرے اور ان کے دور کرنے کے لیے جو چیز سبب ہے اسے کہا نور اور نور واحد ہے یعنی ہر زمانے میں جس طرح کا بھی گمراہی ہوگی اس کے لیے ایمان کا نور سبب ہے دور ہونے کا اور ایمان کے نور کے آنے کا راستہ ہے دعوت اللہ کی طرف بلانا پہلے رسول جو آئے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اب میں تھوڑا قرآن سے بتا دوں لام رو کتاب انزلنا انزل نہ الناس یہ کتاب آپ کے پاس میں نے اتاری ہے آپ لوگوں کو نکالیں کہاں سے الى النور بے شمار جو اندھیرے ہیں گمراہی کے اس سے نکال کر نور میں لے آئے نور میں پھر تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ موس علیہ السلام سے کہتا ہے ولقد ارسل نام موسب آیا چینا ان اخرج قوم کا منت ظلمات نور گمراہی کی بہت سی شکلیں ہیں ان میں سے نکالیں اور ان کو نور میں روشنی میں لے آئیں پھر اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ ولی الدین آمن یخرجہم من الظلمات الى النور کہ بہت سے گمراہی کی شکلیں ان میں سے آپ نے اللہ کو میں نکال کر روشنی میں لے آتا ہے پھر اللہ اپنے ایک دوسری جگہ کہتا ہے رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرجکم لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور اس کے مقابلے میں شیطان کیا کرتا ہے شیطان کیا کرتا ہے ولدین کفرو اولیاحمتا یہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اندھیروں میں دھکا دیتے ہیں روشنی سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں دھکا دے دیتے ہیں ان سارے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبی آئے بادشاہ کبھی نہیں آئے سیاستدان نہیں آئے سائنسدان نہیں آئے ڈاکٹر انجینئرز نہیں آئے مال والے نہیں آئے ایک ہی سلسلہ ہے دنیا میں سب سے پہلے جو کفر شروع ہوا اسلام کا زمانہ تھا تو اللہ نے اس کفر کو مٹانے کے لیے بادشاہ نہیں بھیجا فوج نے ایک آدمی ایک آدمی ایک بات بیچ میں کہوں آپ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہو مجھے بھی اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغ میں تھوڑا سا مجمع ہے تو یہ خیال آتا ہے بہت ساتھیوں کے دل میں اپنے دل میں کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں ہم سے کیا ہوگا اتنا بڑا اندھیرا کفر کا باطل کا ہم کیا کر سکتے ہمارے پاس کیا ہے تو پھر جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی کہ نور اسلام کے سامنے اس زمانے کی پوری دنیا تھی اس زمانے کی اور اللہ نے اکیلے نو علیہ السلام کو بھیج صرف ایک آدمی نہیں چلو ایک جماعت ہی بھیج دیتے دس پندرہ نبیوں کی جماعت بھیج ایک آدمی بھیجا اور ان کو پیسہ نہیں دیا مزدوری کرتے تھے مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے اور سامنے پوری قوم اور قوم کے ڈائلاگ سنو کہ نو تیرے پیچھے چلے تیرے پیچھے مانا کت باٹ الین اراض را دے مانا من فضل بل کے بین نو ہم بڑے چودھری لوگ ہیں سردار لوگ ہیں تیرے پاس بیٹھنے والے سارے غریب لوگ ہیں تیرے پاس بیٹھے ہماری اگلی عزت بھی چلی جائے تم سب جھوٹے ہو فیتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین لاؤ وہ عذاب جس سے ہم ڈراتے پھرتے تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو حیران ہوتا ہوں نا نبیوں کی سیرت میں پڑھ کر وہ نور اسلام کی سیرت پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی ساڑھے نو سو سال محنت کرتا ہے اور کوئی ریسپانس نہیں تو آپ ماشاءاللہ اللہ تین سو چار سو آدمی بیٹھے اور نور اسلام کی ساڑھے نو سو سال کی محنت سے اسی آدمی مان لائے سو پورے نہیں ہوئے نور اسلام سو سال کے بعد کہتے یا اللہ تو دعوت کا عمل تو اثر کر نہیں رہا کوئی اور طریقہ بتا نئی روشنی ہے نیا دور کہ بھائی یہ تبلیغ پرانا طریقہ ہے کوئی اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے کوئی آج کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے تو پھر جب یہ لوگ جب یہ میں باتیں سنتا ہوں تو مجھے نو علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ سو سال گزر گئے تو کہتے یا اللہ یہ طریقہ تو چلتا نہیں کوئی اور طریقہ بتا یا دو سو سال بعد کہہ دیتے تین سو سال بعد کہہ دیتے چار سو سال بعد پانچ سو سال بعد کہتے یا اللہ نہیں مانتے تبلیغ کے ذریعے کوئی اور طریقہ بتا یا پانچ سو سال کے بعد اللہ ہی کہہ دیتا میرے نبی تبلیغ کا طریقہ تو اب کام دے نہیں رہا چل اب میں تجھے یہ طریقہ دیتا ہوں ادھر سے آ نہ اللہ نے کہا کہ اور راستہ اختیار کرو اب نہ ادھر سے مشورہ گیا کہ یا اللہ کوئی اور راستہ بتا دونوں نور اسلام کو اتنا یقین ہے ہم جو تبلیغ والے ہیں نا ہم صرف اللہ سے ہونے کے یقین کی دعوت دے رہے ہیں میں کہتا ہوں تبلیغ سے ہونے کے یقین کی بھی دعوت دیا کرو اب مجمع کو نہیں اپنے آپ کو کہ اسی دعوت سے ہدایت اللہ وجود میں لائے چونکہ کام کرنے والے کو اپنے کام پہ یقین نہ ہو تو اس کی آواز سے طاقت ہی ختم ہو جاتی اس کی آواز میں جو ایک میسج ہے وہ ختم ہو جاتا وہ صرف الفاظ جا رہے ہوتے کیونکہ خود اس کو اپنی بات پہ یقین نہیں تو ہمارا اکثر مجمع اسے اپنی محنت پہ جو یقین ہونا چاہیے جیسے اللہ پہ یقین کمزور ہے اللہ پہ یقین کتنا چاہیے ہمارے تبلیغ میں نا بہت سی چیزیں زیادہ مطلب شریعت کی حدود سے آگے چلی گئی ہمارے یہاں یقین کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کوئی کام نہ کرے اور بس براہ راست اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ مسلح کے نیچے پونڈ رکھ دے اس کا نام یقین ہے بہت جہالت ہے یقین کیا ہے حلال کمانا حرام سے بچنا یہ یقین والا ہے اس کا نام یقین ہے کہ ایک آدمی حرام نہیں کرتا جھوٹ دھوکہ فراڈ ڈرگز نافرمانی فرمانی نہ تو کی کمی نہیں کرتا اور صرف حلال کماتا ہے یہ توکل والا ہے یہ یقین والا ہے اتنا ہی یقین مطلوب ہے اس سے آگے کا مطلوب نہیں معجزات کرامات کا نام یقین نہیں ہے یہ یقین اللہ نے طلب کیا ہے کہ احل حلال و حرم حرامن و سن سنن و حد حدودن کہ میرے بندے یہ کرنے کا کام ہے یہ چھوڑنے کا کام ہے کرنے کا یہ طریقہ ہے چھوڑنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ باؤنڈری ہے یہاں سے یہاں تک رہو نہ ادھر پار جاؤ نہ ادھر پار جاؤ جو اس کے درمیان میں کھیل رہا ہے وہ توکل والا ہے وہ یقین والا ہے دوسرا یقین کیا ہے کہ یہ دل میں راسخ ہو ہدایت تو اللہ دیتا تارک جمل تو نہیں دے سکتا مولانا الیاس تو نہیں دے سکتے نبی نہیں دے سکتے اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان نقل حجی احبت میرے نبی آپ نہیں دے سکتے ہدایت میں جسے چاہوں یہ یقین کہ ہدایت اللہ دیتا ہے اور اس کے ہدایت دینے کا راستہ دعوت ہی ہے اور بھی ہیں نیکی کے کام بہت سے ہیں خیر کے کام بہت سے ہیں کسی کی نفی نہیں نفی کرنا جہالت ہے لیکن ہر گھر تک پیغام پہنچے تبلیغ کے سوا اور کوئی میدان میں چیز کوئی تبلیغ کہ خود چل کے جانا تو یہ یقین بھی دل میں ہو کہ اللہ اسی راستے سے سارے عالم میں ہدایت کی روشنی پھیلائے اس یقین کی کمزوری ہماری بات کو بھی کمزور کر دیتی ہمارے گشتوں کو بھی کمزور کرتی پھر ہم خالی روٹین کی کش کرتے ہیں تو نہ نور علیہ السلام نے دعا مانگا یا اللہ اب کتنے سال ہو گئے کوئی طریقہ اور بتا نہ اللہ نے کہا کہ نو کوئی اور نہ طریقہ آزما لیں اللہ رسول ایک بات پھر جمع ہے کہ یہی راستہ کیا اندر قوم من قبل الیم انضر کا لفظ ہے انضر کوئی نو ہزار سال کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تو نبیوں کی تاریخ آدم سے میرے نبی تک دو لفظوں کے درمیان ایک لفظ میں گھوم رہی انضر پہلے رسول کافروں کے لیے آئے تو اللہ نے کہا انضر جاؤ پیغام پہنچاؤ انجام سے خبردار کرو جب ہمارے نبی آئے تو اللہ نے کہا کمف سبحان یہ انضر نو کا ہے یہ انضر میرے نبی کا ہے اور اس کے درمیان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی تاریخ ہے ہر نبی نے ایک ہی کام کیا ہے دعوت دی اور میں نور اسلام قربان جاؤں آپ تو بڑے محبت سے سن رہے میں بول رہا ہوں آپ صرف یوں اوپر دیکھنا شروع کر دو تم میرا موڈ خراب ہو جائے اور شاید میں ممبر سے اتر کے چلا جاؤں بہت بدتمیز لوگ ہیں تو اللہ کی بات کے سننے کا طریقہ ہی نہیں صرف اتنی بس آواز یوں دیکھ رہے ہیں ہمارے استاد صاحب مولانا جمشید صاحب ان سے بہت کچھ پڑھا سیکھا ان کے سبق میں بیٹھے بیٹھے کوئی لڑکا یوں دیکھ لیتا تھا اور ان کی نظر پڑ جاتی تو اس کو کان پکڑا دیتے یوں دیکھ لیتے تو تم اتنے بے ادب ہو کہ استاد کے سامنے ادھر دیکھتے کتاب کے سامنے ادھر دیکھتے اور دوسرے ہمارے استاد تھے مولانا نظر الرحمان صاحب وہ بہت نرم طبیعت تھے مولانا جمشید صاحب ذرا سخت طبیعت وہ تو کان پکڑاتے تھے لیکن وہ بھی جب نظر پڑ جاتی کسی نے ادھر ادھر دیکھا ہے تو اس کو کلاس سے نکال دیتے تھے نکل جا بیٹا تیرے اندر طلب کوئی نہیں ادب کوئی نہیں انسانی فطرت بتا رہا ہوں فطرت یہ جب میں بیان کر رہا ہوں تو ادھر کوئی خزر خزر ہوتی ہے نا تو میری ساری توجہ ختم ہو جاتی یہ انسانی نیچر ہے کوئی یہاں بیٹھ جائے کوئی بیٹھ جائے تو ادھر ادھر کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں کوئی موبائل کان سے لگا لیں یا خالی یہ پانی لانے کے لیے جو دیر سے آتے ہیں جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے بعد میں کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہی نا دماغ ہل جاتا ہے یہ انسانی نیچر ہے اس میں یہ کوئی نہ ان کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے یہ سارا میں نے تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کو انور اسلام کی ہمت کا پتہ چلے انور اسلام جس مجمع سے بات کر رہے ہوتے تھے وہ ایسے بیٹھ ہوتے تھے اللہ سے بات کر رہا میں انی کل یا اللہ ساڑھے نو سو سال کوئی تھوڑا زمانہ نہیں ہے میں جب ان کو بات سمجھانے لگتا تو وہ کیا کرتے تھے جارو ہم فی اذانے ہیں وہ انگلیاں کانوں میں یوں دے دیتے اب تم مجمع تم جتنا بیٹھے صرف کانوں میں انگلیاں دے دو تو میں تو تمہیں دعوت دینے کی بجائے ڈنڈا اٹھا دوں گا کہ ایسے گستاخ ایسے بے ادب اور پھر صرف یہ نہیں کہ کانوں میں انگلیاں جادو و سابہ فی شو فیا بہم اور یہ اللہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے بلاؤ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دین کے درد مند کو ہم نے اپنی تبلیغی زندگی میں ابلاؤ صاحب جیسا تڑپنے والا کوئی نہیں دیکھا کہ جیسے ان کو درد تڑپ کڑھن مولانا لیا صاحب کا ایک نمونہ نظر آتے ہیں ان کے بیان میں میں ادھر دیکھو تو میری بڑی اچھی طرح ٹھکائی ہو چکی ہائے نو علیہ السلام مجمع یوں بیٹھو گا یوں کون بولے گا اور یہ ایک ایک بیان ایسا تھا نہیں ہر بیان میں یہ ہوتا تھا اور جب وہ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے یا اللہ پھر میں کیا کرتا تھا تو ہم پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ چاہے کان بند ہیں انگلیاں منہ پہ کپڑے آنکھیں بند ہو تو توجہ ادھر ادھر ہو جاتی تو میں زور سے بولتا تاکہ میری آواز ان کے اندر چلی جائے ثم انی اعلنت لهم پھر میں چیخ کے بولتا ہوں اسرار لہم اسرارا ان کے قریب جا کر ان کے کان میں منہ رکھ کے بولتا کیا نو علیہ السلام کی شخصیت اللہ خود تو ہم نے تو میرے جیسوں نے تبلیغ کو خطابت اور تقریر بنا دیا تبلیغ تو منت خوشامد کا کام راتوں کو اللہ کے آگے رونا جن کو بندوں کی خوشامد کرنا محنت کرنا نور اسلام کی کہانی میں ہمیں دعوت کا یقین نظر آتا کہ ساڑھے نو سو سال میں ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا یا لو اور کوئی اور طریقہ بتا جیسے ہمیں کہتے ہیں دوست کہ جی پورا فائدہ نہیں ہو رہا اب لوگوں کو کوئی اشتہاد کرنا چاہیے ایک یہ نور اسلام کی صورت ہمیں نور اسلام کے دعوت کی یقین بتاتی ہے یہ بہت ضروری بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی کہ دعوت پر یق... اللہ پر یقین تو سارے ساتھی بول رہے ہیں اور بولو بولنے سے یقین اندر میں آتا اس کام پر یقین یہی ہد... کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے کو میں تھوڑے دیتا ہوں اس نے راستہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں والی ترتیب کو اس نے راستہ بتایا اب اگر کسی کے دل میں بات نہیں اتر رہی تو کام کی شکل تبدیل نہیں ہوگی اپنی دعاؤں کو بڑھایا جائے گا اپنے رونے دھونے کو بڑھایا جائے گا پھر دوسرا نور اسلام کی جو یہ پوری صورت نوح نا پوری صورت نوح عجب صورت عجب صورت تبلیغ کے خوبصورت اصول طریقے اخلاق بلندی اور پھر علیہ اسلام کی دعا تو علیہ اسلام کی جو سورہ نو ہے یہ دعا کا طریقہ بھی بتلا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے دعا مانگنے کا طریقہ ہم سیدھے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتے نا فض دنیا حسنا یہ کوئی اردو میں مانگتا ہے کوئی گجراتی میں مانگتا ہے کوئی انگلش میں مانگتا ہے کوئی پشتوں میں مانگتا ہے ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ڈائریکٹ اور نور اسلام نے یہ دکھایا ہے اپنی دعا میں کہ مانگا ہے ایک جملہ رب لا تذر علی الارض من یدل عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا یہ تو اس کی وجہ ہے دعا ہے رب لا تذر علی الارض من القا فرین تیار رب لی ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا دو سطر کی دعا ہے دو جملے اور اللہ سے جو باتیں کی ہیں وہ دو رکو ہیں اللہ سے باتیں کرو مریض ڈاکٹر کو وہ وہ ڈاکٹر زیادہ محبوب بن جاتا ہے جو مریض کی پوری سنے اس کی طرف لوگ زیادہ پھاگتے حالانکہ اور جس عام پریکٹس کرتے کرتے پتہ چل جاتا ہے اس کو مرض کیا ہے لیکن اگر مریض کی سنو نا نا تو اس کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا تو نور اسلام نے اللہ اللہ کو سارا پتا تھا کہ نو کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن نور اسلام نے ساڑھے نو سو سال کی ساری کہانی سنائی میرے سے یہ ہوا میرے سے یہ ہوا میرے سے یہ ہوا میرے سے یہ ہوا میں نے ان کو یہ کہا انہوں نے مجھے یہ کہا میں نے ان کے ساتھ یہ کیا انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ساری کہانی سنائی کہ دیکھو مانگنے کا طریقہ بھی یہ ہے جب کوئی غریب آدمی کسی مالدار کے پاس جاتا ہے تو جاتے ہی کہتا ہے جی ذرا ہزار پاؤنڈ تو دے دے جی۔ وہ پہلے کہانی سنا تھا چاہے جھوٹی یا سچی وہ رونے کی ایکٹنگ کرتا ہے جو کاروباری ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ رونا بھی آتا ہے وہ ہمارے نا اللہ کا فضل ہے ہر طبقے میں دین کا کام ہو رہا ہے تو یہ جو پروفیشنل فقیر ہیں ان میں بھی اللہ کے فضل سے کام چل پڑا ہے اور ان کے کتنے نوجوانوں نے تین چیلے لگا لیے ہیں چیلے لگا لیے ہیں تو ان کی جماعت آئی ہمارے پاس تو اس میں کئی تھے وہ مانگنے والے میں نے کہا یار کوئی دکھاؤ تو تم کیسے مانگتے تھے تو اس نے ایک دم جو اپنے ہاتھ موڑے یوں لگا جیسے واقع ٹوٹا ہوا ہاتھ اور یہ آنکھیں اوپر چڑھا لی ایسے کر کے یہ صرف یہ جو کالا پوائنٹ ہو اوپر گا نیچے صرف سفید رہ گی اور یہاں سے ہم سے تو ہوتا ہی نہیں تو اس نے یہاں پکڑ کے اور ہاتھیوں کر کے پاؤں کر کے تو میں نے کہا اتنی دیر جو کر کر کے آنکھ تھکنی تھی کہ جب تھک جاتی تھی تو ہم ایک طرف ہو کے ذرا ریسٹ لے لیتے لنن میں بھی تبلیغ کا کام چلا رہے ماشاء اللہ طوائفوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے طوائفوں کے بچے قرآن کے حافظ بن چکے ناچنے والیوں کے بچے قرآن حفظ کرتے اسٹیج پہ کام کرنے والوں کے بچے عالم بن چکے ڈراموں میں کام کرنے والوں کے بچے علماء بن چکے عجب اللہ نے ہمیں کام دیا ہے اس تبلیغ پر یقین ہو نتیجہ کوئی میرے ذمہ ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے جی میڈیسن تو یہی ہے شفا تو اللہ دے گا میرے پاس اور کچھ نہیں میڈیسن یہی ہے باب آپ اللہ سے دعا کر میڈیسن یہی ہے دل تو اللہ بدل نور اسلام نے سیدھا سٹ نہیں کہا رب لا تذر علی الارض من الكافرین تیارا کہاں سے بات شروع کی رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا پہلے اپنا دکھڑا بیان گیا اللہ جو تو نے میرے ذمے لگایا تھا نا کمی میں نے کوئی نہیں کی دن رات فلم یزدہم دعائی الا فرارا اور کسی نے میری ایک نہیں سنی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جب جس وقت جس سے میں نے بات کی کراؤڈ سے یا ایک آدمی سے مجمع سے یا ایک آدمی سے جعلوا صابعهم فی اذانه کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ گئے وَسْتَقْشَوْ ثِيَابَهُمْ چیروں پہ کپڑے ڈال لی وَأَصَرُوا وَسْتَقْبَرُوا اور تکبر کفر میں اور آگے بڑھ گئے تو میں نے کیا تم میں دڑو تو جہارا پھر میں زور سے بولا تم میں آلن تو لہم میں چیخ چیخ کے بولا وہ اسر تو لہم اسرارا وہ کان میں انگلیاں ڈال کے بیٹھا ہوتا تھا میں اس کے کان کے قریب منہ کر کے اس سے بات کرتا ہوں اور پھر یہ بھی بتا گیا نا میں ان سے کیا کہتا تھا میں کیا کہتا تھا سوری کہانی اللہ کو سنا رہے ہیں یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مانگنے والے کا کسی مالدار سے کہ اس کو اپنی کہانی سنا کر اس کے دل کو نرم کرتا ہے جو نرم ہوتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دینا شروع کر دیتا یہ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ جب مجھ سے مانگا کرو تو مجھ سے دکھ سناؤ دکھڑے سناؤ غم سناؤ تکلیف سناؤ باتیں کرو باتیں کرتے کرتے اپنا سوال بھی کرو ہم نے رٹی رٹائی دعائیں منہ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں نہ موری صاحب کو پتا ہوتا ہے میں کیا مانگ رہا ہوں نہ پیچھے امین کہلے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے تو اس کو تو دعا نہیں کہتے دعا الفاظ کا نام نہیں دعا اندر کی کیفیت کا نام الفاظ پر جو مرضی ہوں کیفیت بن جائے الفاظ کی ضرورت نہیں ہاں یہ اللہ میں نے ان سے بات کیا کی کہست ان کا نہ غفارا یا اللہ تیری رحمت کو بیان کی اللہ کی رحمت بیان کرو وعیدیں بیان نہ کرو فضائل بیان جنت بیان کرو اللہ نے ایک ہزار آیات جنت کی سنائی اور دوزک کی سنائی ایک ہزار آیات اللہ کی رحمت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ اللہ تیرے محبوب کون ہے تو اللہ نے کہا جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائیں وہ میرے محبوب ہیں اللہ کی محبت بٹھانے کا راستہ کیا اس کی مہربانی بیان کی جائے اس کا فضل بیان کیا جائے یورسل السلام علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بصافا لتسلكوا منها سبلا فجاجا أبني ساري دعوت سنعي اچھا اور کیا کہا کہ یا اللہ میں نے کہا تم اللہ کی مانو صرف جنت نہیں دے گا دنیا پہلے دے گا دنیا کی ترغیب دینا بھی نبیوں کی دعوت ہے ہم چونکہ پوری سیرت ہمارے سامنے نہیں پورا قرآن سامنے نہیں تو ہم ہماری بات میں وہ بیلنس نہیں امبیلنس بات ہے ہماری بہت زیادہ امبیلنس بات ہے کوئی دنیا کے فضائل سونا ہے تو کہہ بھائی ہم دنیا کی بنیاد پہ نہیں اٹھا رہے ہم آخرت کی بنیاد پہ اٹھا رہے ہیں بھائی دنیا نہ ملے تو آخرت بھی اچھی نہیں لگتی انسان کی کمزوری و تحبونها تو من اللہ و قریب و بشر المنی اللہ نے پہلے جنت سنائی کہ میں تمہیں جنت دوں گا محل دوں گا جنت الفردوس دوں گا نہریں دوں گا پھر کہنے لگا ایک بات اور ہے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ایک بات اور ہے وہ اخرا اخرا میں حقارت کا معنی آ رہا ہے ہاں ایک اور چیز بھی ہے ایک اور چیز بھی ہے ہاں ایک اور چیز بھی ہے لہجے میں نا حقارت ہے تو تمہیں اچھے لگتی تمہارے رب کو اچھی نہیں لگتی وہ کیا ہے نصر من اللہ وفت ادھر بھی تم کہتے ہو کوئی پونڈ بھی ہوگا کوئی ڈالر بھی ہوگا وہ بشر میں نہیں چلو وہ بھی دے دوں گا وہ بھی دے دوں گا دنیا بھی دے دوں گا آخر دے دوں گا تو نبیوں کی دعوت ہمیں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے منا میں ہے کوئی میرے پیچھے چلنے والا ایران کی شہزادیاں ان کے بستر گے یہ بات کر بنو حنیفہ بیٹھے تھے کہنے کہ میری مانتے ہو ایران کی شہزادیاں تمہاری نوکرانیاں گی تو ان میں سے کہنے لگا بھائی کیا کہہ رہے ہو ہوش سے بولو ہوش سے بولو آپ آگے چلے گئے تو پیچھے ابو لہب آیا کہا بھائی میرا بھتیجا ہے تھوڑا سا نوز باللہ پاگل ہو گیا اس کی بات نہ سننا کہنے لگے وہ ہمیں پتہ چل گیا تھا وہ ہمارے جیسے غریبوں کو کہہ رہا تھا کہ ایران کی شہزادیاں تمہارے بستر بچھائیں گے تو کوئی کملہ بے وقوفی یہ بات کر سکتا ہے باللہ کفر کو بات ہے لیکن انہوں نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں تو علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم اللہ کی مانو بارشیں دے گا باغات دے گا نہریں دے گا اولاد دے گا پیسہ دے گا ہر وہ چیز بتائی جو انسان کی اندر کی پکار اور پھر آپ نے اپنے ساتھ بشرو وام میں لو خوشخبریاں لو خوش ہو جاؤ ایران کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے روم کے خزانے ٹوٹ کے تمہارے پاس آئیں گے پوری تبلیغ سنائی اللہ کو یا اللہ میں یہ کہتا تھا پھر میں تیری دعوت دیتا تھا دیکھو اللہ نے آسمان کیسے سجایا سورج کیسے چلایا چاند کیسے چلایا زمین کیسے بنائی موت کیسے دیتا ہے موت کے بعد اٹھائے گا کیسے اب اللہ کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں یا اللہ یا اللہ میں نے یہ ابھی کوئی دعا نہیں آ رہی کوئی دعا نہیں آ رہی یا اللہ میں یہ کہتا رہا میں یہ کرتا رہا میں یہ کرتا رہا آگے وکال وقال نوح اس کا اضافہ ہے قال رب انی دعوت قومی میں بات چل رہی کہ نوح نے کہا میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا جب یہاں بات پہنچی درمیان میں تو اللہ نے پہلے جملے کو ریپیٹ کیا وقال نوح اور پھر نوح نے مجھ سے کہا اس جملے کی یہاں ضرورت کوئی نہیں عربی کے لحاظ سے کیونکہ پیچھے کہنے والا نو ہی کھڑا ہوا یا تو کوئی بیچ میں کوئی اور آتا تو پھر اس کی بات نقل کر کے اللہ اس کو ہٹا کے دوبارہ کہتا اور پھر نو نے یوں کہا ایک ہی آدمی بات کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے تو بیچ میں ایک اللہ نے دوبارہ ایڈیشن کیا وکال نوہ اور پھر نوح نے مجھ سے کہا یہ کیوں کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کہانی اللہ کو اتنی پسند آئی اور اللہ کو اتنا رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے ٹرانسلیٹر بن گئے یہ پھر میرے بندہ یہ پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا پھر نوح نے مجھ سے یہ کہا پتا نہیں میں کہہ سکا ہوں کہ نہیں کہہ سکا کمال کیا اللہ تعالیٰ اور پھر نوح نے اللہ کو اتنا پیارا گیا اللہ خود ترجمان بن گیا نوح نور علیہ السلام کی بات پکڑ کے اللہ نے شروع کر دی اللہ نے شروع کر اور پھر نوح نے مجھ سے کہا ان ہم آسونی وقت بلم یز ہو ملد ہو اللہ خسارا و مکرو مکرم کب یہ میرے نافرمان بنے انہوں نے بہت بڑی تدبیریں چلائیں اخین گلا تدر حس کم ولا تدر ودن ولا سلا یوس و الظالمین الا ضلالا اور پھر انہوں نے اپنے خوب بتوں پر قسمیں کھا لی کہ نہیں چھوڑیں گے اپنے ہائے اللہ نور علیہ السلام کے نا ٹرانسلیٹر بن گئے ٹرانسلیٹر بن گئے نور علیہ اسلام کی درد بری فریاد نے نا اللہ نے کہا چل اگلی تیری بات میں بتاتا ہوں کہ میں چھ والوں کو بتاتا ہوں کہ تو نے مجھے کیا کہا تھا یہ دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کو اتنا متوجہ کرو کہ خود اللہ تمہارا ٹرانسلیٹر بن کے بولنا شروع کر دعاؤں کی قبولیت میں بہت سی چیزیں رکاوٹ ہیں ایک ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا بہت بڑا مین پارٹ تو یہ ہے دعا مانگنا نہیں آتا دوسرا رزق حرام ہے کبیرہ گناہوں کے داغ ہیں دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں حسد سے بھرے ہوئے ہیں نفرت سے بھرے ہوئے ہیں نافرمانی سے جسم بھرے ہوئے نافرمانی خالی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے وہ تو ہو کہ آدمی گناہ کرے توبہ کرے گناہ کرے توبہ کرے یہ نافرمانی کی ایک شکل ہے لیکن یہ اللہ کی ہاں قبولیت میں رکاوٹ نہیں مجرم باغی گناہ کرے پرواہ نہ کرے گناہ کرے پرواہ نہ کرے رکاوٹ بن گئی تو بھائیو ایک راستہ اللہ نے دعوت رکھا ہے پوری دنیا ہو یا ایک مینچسٹر ہو یا انگلینڈ ہو یورپ ہو پاکستان ہو نتیجہ نکلے نہ نکلے میڈیسن دینا ایک ہی راستہ ہے بیماریوں کا ایک ہی راستہ ہے میڈیسن میڈیسن کبھی آپریشن کی شکل میں ہے کبھی ٹیبلٹ کی شکل میں ہے اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو راستہ یہی ہے اب اوپر والے نے ارادہ نہیں کیا فائدہ دینے کا تو انسانوں کی دلوں تک ایمان کا نور پہنچے راستہ صرف تبلیغ دعوت ہے نہیں نور مل رہا تو یہ کچھ ہمارا فالٹ ہے چونکہ نبی تو فالٹ کرتے نہیں ہاں کچھ ہماری کوتا ہی ہے کہ ہم صحیح کر نہیں سکے اللہ کا ارادہ ہوا نہیں ہو جائے گا تو ہو جائے گا موس علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس فرون کا فرون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم اللہ میں ہی خدا ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں یہ ایک ہی آدمی دنیا میں آیا ہے سجدے تو ہوتے آئے لوگوں بادشاہوں نے سجدے کروائے اپنے آپ لیکن میں خدا ہوں فرعون بچے ذبح کر دیے یہ بھی ایک آدمی دنیا میں آیا جس نے پیدا ہوتے بچے ذبح کر دی ہزاروں بچے ذبح کرتے کوئی اف نہیں کر سکا اور اس کی طرف جب اللہ نے بھیجا موسی السلام کو تو ان کے ساتھ تو کوئی لاؤ لشکر بھیجتے بھی وہاں سے بھاگ کے تو نکلے تھے فخر زمین ہا خا افن یا وہاں سے بھاگ کے تو نکلے ڈر کے اور پھر اللہ نے کہا ارحب الا فراؤ نہ ان نہ موسا چل فرون کو دعوت ایک ہی راستہ ہے چاہے فرون ہو نمرود ہو نوح کی قوم ہو ہو صالح کی قوم ہو آج کا زمانہ ہو یا اور آئندہ زمانہ ایک راستہ دعوت دعوت دعوت اگر علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نہیں جاتا مجھے مار دے گا اثر ہونا انسان کی فطرت ہمارے نا تبلیغ والوں میں ایک بات چلتی دائی متاثر نہیں ہوتا یہ وہی ہم نے نہ سیرت پڑھی ہے غور سے نہ قرآن پڑھا ہے غور سے بھلا انسان بھی ایسا ہے جو متاثر نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں جو متاثر نہ ہو نبی متاثر ہو رہے ہیں اللہ نے علیہ السلام کا یہ ڈنڈا پھینکو نے پھینک دیا وہ سام بن گیا کب پکڑو وہ ڈر گئے میں نہیں پکڑتا کب پکڑو میں نہیں پکڑتا کچھ اچھا، میں امن دیتا ہوں پکڑو اللہ کی گارنٹی پر پکڑا دو دفعہ کہنے پہ نہیں پکڑا چلو اس وقت ان کو پتا نہیں تھا میں نبی ہوں پکڑ لیا ڈنڈا بن گیا پھر ہاتھ ادھر کرو انہوں نے کیا باہر نکالو وہ سورج کی طرح چمک گیا پھر کہنے کے جات پھر ان کو دعوت تھے کہنے کا میں نہیں جاتا مجھے مار دے گا دائی کیسے متاثر نہیں ہوتا انسان ہے بھائی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جن کو نہ عقل مانے نہ شریعت مانے کہنے اللہ مجھے مارے گا انی اخاف ان یقتلون مجھے ڈر ہے مجھے قتل کرے تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں جو تیرے ساتھ تو انہوں نے چلو موس علیہ السلام کہتے پھر کوئی فوج دے مجھے تو موس علیہ السلام نے جو حد کی تو کہا اچھا کرو میرا بھائی میرے ساتھ کر اس کو بھی نبی بنا اس کائنات میں کسی بھائی نے بھائی کو جو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے وہ موسا ہے جنہوں نے اپنے بھائی کو نبی بنا تو فرمایا کہ اللہ دو وجہ بتائیں کہ ہارون کو میرے ساتھ کرتے کیا سب بے کرتی رہا ہوں نقص کر کہتی رہا ان سٹوں کا بنا وسیع ہم دو ہوں گے تو ذکر کریں گے تجھے یاد کریں گے ہماری جماعت بن جائے گی ہم تجھے یاد کریں گے ایک تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ مجھے دے کے وہ جا کے فرون کے سر میں لاٹھی مارے گا تو وہ مر جائے گا دو ہو جائیں تاکہ ہم تجھے اچھی طرح یاد کریں دوسری وجہ کیا بتائی ہو وہ افسو لسانہ وہ بیان اچھا کرتا اچھا وہ بات اچھی کرتا تو اچھی بات کرنا سبب ہے بنیاد ہے اگر یہ بنیاد ہوتا تو اللہ پہلے سے موسا کی بجائے ہارون کو نبی بناتے بنیاد نہیں ہے علیہ السلام کی زبان میں تو اٹک تھی لکنت تھی بول نہیں سکتے کہ اچھی طرح تو اگر یہی بنیاد ہو تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی بناتے پہلے علیہ السلام کو نہ بناتے اللہ نے چنا ہارون موس علیہ السلام جب موس علیہ السلام نے کہا میں بات اچھی طرح نہیں کر سکتا مجھے ہارون دے جو بات خوبصورت کرتا ہے تو اللہ کہتے کہ تقریروں سے دین نہیں پھیلتا جب تو جا یہ بھی ہمارے مجمے میں بہت زیادتی ہو رہی ہے اور میں نے کو کہ بھگتا ہوا لیے مجھے یہ بہت سمجھ میں آئی بات کہ <clears throat> موس علیہ السلام نے جب کہا کہ ہارون میرے ساتھ بھیج وہ بہت اچھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج تبلیغ والے کہتے ہیں کہ باتوں سے دین نہیں پھیلتا تو اندر کے درد سے دین پھیلتا ہے تو جا تو بات کر چاہے تیری ٹوٹی پھوٹی بات ہے اس کا زیادہ اثر ہوگا تو اللہ نے موز علیہ السلام کی تجویز کو قبول کیا اچھا ہارون اچھی بات کرتا ہے چلو تیرے ساتھ بھیج دے لے جا ساتھ ہوا افسا میں نہیں سا چلو اس کی بات خوبصورت ہے اس کو میرے ساتھ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے ہمیں پیغام دیا اچھی بات ایک سبب ہے بنیاد نہیں بنیاد نہیں ایک سبب اس سبب کا انکار کرنا جہالت ہے اور قبولیت کی صفات کچھ اور ہیں وہ اور ہیں جو موس علیہ السلام میں زیادہ تھی تو اللہ نے ان کا انتخاب مولانا مولانیہ صاحب موس السلام کی طرف تھے اور مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام کی طرف مولان صاحب کی زبان میں اٹک تھی مولانا بید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے سامنے بیٹھ کے سنا کہ مولان صاحب بیان کر رہے تھے ایک لفظ اٹک گیا تو اس کو کہنا چاہ اٹھارہ دفعہ کہنا چاہا نہیں کہہ سکتے تو اللہ نے قبول کیا محمد الیاس کو اللہ شاہ بخاری کو نہیں اللہ شاہ بخاری جیسا خطیب بر صغیر میں تو ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا بعد میں کوئی پیدا ہو جائے تو پتا ابھی تک تو نہیں پیدا ہوا اسی زمانے میں تھے مولانا الیاس کے زمانے میں تھے ان کو نہیں چنا محمد الیاس کو چنا جو بول نہیں سکتا ہے پھر ان کو دیا یوسف جو ہارون تھے کہ جنہوں نے اپنی خطابت سے اور اپنی تقریروں سے مجمع کے ایمان کے اندر وہ شمیں جلائیں کہ لاکھوں انسان ان کی آواز پر اٹھ کر دیوانے بن کے پھرے میں نے ان کا ایک بیان سنا ٹیپ میں وہ کیا زور خطابت ہے کیا جوش ہے بات میں حالانکہ اس زمانے کی ٹیپیں بھی ٹوٹی پھوٹی اور وہ آواز یا وہ کوالٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں وہ ایک گھنٹے کا بیان تھا میں ہل گیا سنا تو مولانا یوسف صاحب ہارون علیہ السلام بن کر آئے مولانا الیاس صاحب کی بات کہ انہوں نے مولانا الیاس صاحب کی بات کو کھولا اکیس سال بیان کیا اٹھارہ گھنٹے روزانہ بولا وہ بندہ جب انتقال ہوا تو ماں زندہ تھی تو کہنے کی بیٹا جا سو جا بہت جگہ ہے بہت جگہ ہے جا سو جا ماں کا انتقال بعد میں ہوا تھا تو علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ اللہ ہارون ہو دے بات اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہو ہر ایک کو نہ کھڑا کرو جو اچھی بات کر سکتا ہو اسے کھڑا کرو ایک آدمی فکر مند ہے بات نہیں صحیح کر سکتے ایک آدمی درمیانے درجے کا بات صحیح کرتا ہے تبلیغ کے مزاج کی کرتا ہے اچھی کرتا ہے اس کو آپ ممبر پہ بٹھاؤ صرف فکر پہ فیصلے نہیں ہوتے تدبیر بھی ساتھ ضروری ہے مسل اسلام صرف فکر پہ فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہارون کو نبی نہ بناتے تدبیر ہے تدبیر اللہ کے نبی جب بھیجتے تھے نا بادشاہوں کے پاس سفیر اپنے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ پرانا کون ہے اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ زیادہ قربانی والا کون ہے بھائی دیکھو اللہ نے صفات الگ الگ بنائی ہیں جس میں جو صفت ہے وہ استعمال کرو ہم نے ہر جگہ پرانے کا ٹھپا لگایا ہوا ہے آپ دیکھتے تھے خوبصورت چوان اور خطیب اسے بھیجتے جس کا جو دیکھنے میں خوبصورت ہو باروب ہو اور بات خوبصورت کرتا ہو اس سے سفیر بنا کے ہیں اور حض امر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور خالد بن ولی سات ہجری اور حض امر بناس فرماتے ہیں کہ میرے اور اکٹھے مسلمان ہوئے آگے پیچھے کہ میرے اور خالد کے کلمہ پڑھنے کے بعد جنگ کے معاملے میں کبھی بھی اللہ کے نبی نے ہماری رائے کے خلاف فیصلہ نہیں سب کی رائے کے خلاف ہماری رائے کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے کیونکہ ہم دونوں کو جنگ کا زیادہ پتا تھا مقام میں صدیق کو نہیں پہنچ سکتے فاروق کو نہیں پہنچ سکتے عثمان کو علی کو نہیں پہنچ سکتے لیکن جنگ میں یہ چاروں ان کو نہیں پہنچ سکتے استدادوں کو دیکھ کے استعمال کیا جاتا ہے آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کبھی دو آدمیوں کا امیر نہ بننا دو دو آدمیوں کا امیر نہ بننا حالانکہ ابو ذر ان صحابہ میں سے آپ نے کہا دیکھو نا ہم سب جنت کے طرف گا رہے ہیں اللہ جنت عطا فرما لیکن آپ نے کہا علی کو جنت طلب کرتی ہے ابو ذر کو جنت طلب کرتی ہے سلمان کو جنت طلب کرتی ہے مقداد کو جنت طلب کرتی ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی طلبگار جنت ہے جنت دعا مانگتی ہے اللہ ابو ذر مجھے عطا فرما لیکن آپ کا ابو ذر دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا کیوں کہ عمارت کے لیے جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں لیکن مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت طلبگار ہے جس میں جو استعداد ہے اس کو اس کے مطابق استعمال کیا جائے وہ نہ ضائع ہو جائے گا تو موس علیہ السلام نے بھائی مانگا دو وجہ بتائیں اللہ نے دونوں وجہ قبول کی ہاں ٹھیک ہے بعد اچھی کرتا ہے ٹھیک اور مل کے ذکر کرو گے دونوں چلے جاؤ لیکن موس علیہ السلام نے یہی نہیں کہا کہ لشکر دے میں اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے جا رہا ہوں کہ بس میں پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ فرعون جیسی طاقت ہو تو بھی راستہ دعوت ہی اور کوئی نہیں حود علیہ السلام جیسی طاقتور قوم ہو راستہ ایک ہی ہے سارے عالم کا کفر ہو تو راستہ ایک ہی ہے یا قم فاندر وربک فکبر وثیابک ولا تستکثر ولربک میرے بھائیو یہ میں نے میرا اتنا لمبی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا دعا کرانے تھے لیکن یہ ایک مضمون بیچ میں چل گیا تبلیغ پر ایک اللہ پر یقین یہ اچانک اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے میں ڈال دیا کہ تبلیغ پر یقین نتیجہ نکلے نہ نکلے وہ ہمارے بس کا نہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اور ہماری پنجابی کے زیر ہے مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے ہمارا کام تو پانی دینا ہے اب وہ درخت بنے نہ بنے کوئی میرے بس میں ہے تو ایسی دعوت ایک پانی ہے الحد ہی سبیلی پھر ایک اور آئے سامنے آ گئی لیکن میں اس طرف جاتا نہیں ہوں صرف ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں آپ ان سے کہ یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سبیل میں تبلیغ کو کہا سبیل دعوت میرا سبیل ہے سبیل سبل سے ہے سبل بارش کو کہتے ہیں بارش پانی ہم درخت کو پانی لگاتے ہیں اسے پھل پھول لگانا میرے اللہ کا کام ایسے دلوں کی دھرتی کو پانی دیتے ہیں اگر ایمان کے بوٹے میرے اللہ کا کام آئیو تھوڑے سے بیٹھے ہو لیکن اس کی فکر نہ کرو کہ ہم چھوڑے ہیں اس کی فکر کرو کہ ہم دائیانہ صفات والے بن جائیں ہماری سنتا کون ہے کوئی بات بہتر میں میرا سالانہ چلا تھا اکہتر میں چار مہینے لگے میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا سب سے پہلے عبد المکیز صاحب کے دیش کے آدمی نے مجھے دعوت دی تھی نعیم الدین اس کا نام تھا ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ تھا لیکن ہم سے سینئر تھا بہتر میں میرا چلا تھا اور سالکوٹ تشکیل تھی اور بہت گالیاں سنی بہت گالیاں مسجدوں سے نکل جاؤ اور رمضان کا مہینہ کوئی ایک گلاس پانی نہیں پلاتا تھا وابی آ گئے گستاخ رسول آ گئے کافر آ گئے پھر ماں بہن کی گالیاں ایسی مغل تو ایک دن میں نے اپنے امیر سے کہا مطلوب صاحب رحمت اللہ وہ ادھر بیٹھے تھے میرے رائٹ میں لیفٹ بیٹھا تھا اسی دن انہوں نے سفید کرتا پاجامہ پہنا تھا کراکلی کی ٹوپی تھی اینک لگائی ہوئی تھی ایک اینک کا وہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں کمانی وہ ٹوٹی ہوئی تھی تو انہوں نے دھاگے سے اس کو نا اپنے کان کے ساتھ لگایا ہوا تھا میں بیالیس سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ میرے سامنے ہو رہا تو میں نے میری اٹھارہ سال عمر تھی اس وقت میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے بہت میں نے تھک کے اور دکھ کے ساتھ کہا کوئی دن آئے گا لوگ ہماری بات سنیں گے ایسے چھپ کر میرے کام کے قریب ہو گئے انہوں نے مجھ سے تھوڑی سی بات فرمائی اس بات کا لطف خلاصہ یہ تھا کہ بیٹا تم غریبوں میں چلتے رہو ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنیں تو میں نے کہا چلو بزرگ آدمی ہیں بول رہے ہیں ٹھیک بات شکل تو نظر نہیں آتی بائیس سال کے بعد صدر پاکستان کو دعوت دینے والا میں شخص تھا اور مجھے وہ اپنے امیر مطلوب صاحب یاد آ رہے تھے کہ ایک دن آئے گا بادشاہ بھی سنے میں بہت رویا اس دن کہ واہ میرے رب کیا تو بادشاہ ہے نہ تھوڑے ہونے کا فکر کرو نہ غریب فقیر ہونے کا فکر کرو فکر یہ کرو کہ دعوت والی صفات سے کہیں محروم نہ ہو جائے پھر زیادہ بھی ہوں گے تو کام نہیں بنے سارے نبیوں کی تاریخ ہے ایک ایک صرف وہ صورت یاسین میں ہے بس تین تین سے اوپر اللہ نے نبی نہیں بھیج تو چاہے ہم تھوڑے ہیں اگر ہمارے اندر یہ چھ نمبر یہ ہماری وردی ہے چھ نمبر یہ ہماری وردی ہے پانچ نمبر ہماری ہماری یونیفارم ہے اور چھٹا نمبر ہماری ڈیوٹی ہے کلمے والا یقین توجہ والی نماز اللہ سے ملانے والا علم اللہ کی محبت والا ذکر اللہ کے نیب والے اخلاق اللہ کی رضا کا جذبہ یہ یونیفارم اور ڈیوٹی کیا ہے سبیل رب چھٹا جو چھٹا نمبر ہے وہ ڈیوٹی ہے جاب ہے چھٹا نمبر میری جاب ہے اور پانچ نمبر میری یونیفارم ہے بعض یعنی ہر جگہ تو یونیفارم نہیں ہوتی لیکن فوج میں پولیس میں یونیفارم ہوتی ہے تو ہماری ہماری یونیفارم ہے پانچ نمبر یونیفارم ہے اور چھٹا نمبر ہماری جاب تو یونیفارم کہیں اتر گئی نا پھر جاب والا کام خراب ہو جائے گا تو بھائیو تین دن باقاعدہ لگاؤ تین دن چلا چار میں کوئی جماعت بنی جانے والی جی۔ کوئی جماعت بنی کرو ہاں، ہاں، بنی اچھا،, اچھا ابھی نکلیں گے وہ اچھا اچھا اچھا نقد نکلنے والوں کو مبارک ہو اللہ ان کا یہ خروج ان کے لیے پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہر مہینے تین دن لگاؤ ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ شب جمعہ میں مرکز میں پہنچو اپنی مسجدوں کا گشت کرو اپنے گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم میں جڑو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں پوزیٹو ہو جاؤ نیگیٹو بولنا بھی چھوڑ دو دیکھنا بھی چھوڑ دو فیملیز کے ساتھ ہو تو گھر کی تعلیم میں محبت سب سے بڑی تعلیم بچوں سے محبت بیوی سے محبت اس کا اظہار ہو ماں باپ بھی ساتھ ہیں تو ان کا ادب احترام ان کی خدمت بھی اس کے ساتھ جاب ہے شاپ ہے دھیانت سچائی فراڈ جھوٹ سے بچو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا تھوڑا سا मजमा بھی پورے عالم کی ہدایت پورے یورپ کی ہدایت کا ذریعہ بن سکے दृश्य اللہ لك الحمد كما أنت اہل فصل على محمد كما أنت اہل وفل بنا ما أنت اہل إنك اہل التقوى وأهل المغفرة ربنا يا ربنا يا مالكنا يا خالقنا يا غاية رغبتنا اے زمین و آسمان کے شہنشاہ اے بحر و بر پر اکیلے حکمران اے وہ ذات جس کا نہ کوئی مثل ہے جس کا نہ کوئی بیگم ہے نہ بیٹا ہے جو ہر شریک شراکت سے پاک ہے ہر پارٹنر پارٹنر شپ سے پاک ہے تیرے میرے مولا بلندی کی حد نہیں ہماری پستی کی حد نہیں تیری طاقت کی حد نہیں ہماری کمزوری کی حد نہیں تیری شہن شاہی حد نہیں ہماری غلامی کی حد نہیں تو قادر ہونے میں با کمال ہم مقدور ہونے میں با کمال تو عالم ہونے میں با کمال ہم جاہل ہونے میں با کمال تو خالق ہونے میں بے مثال ہم مخلوق ہونے میں با کمال تو ناصر ہونے میں با کمال ہم منصور ہونے میں با کمال تیری ذات کی حد نہیں ہم محدود ہیں تیری قدرت کی حد نہیں ہم محدود ہیں تیرے حسن و جمال کی حد نہیں ہم پیشاب پخانے میں ہیں تیری بلندیوں کی حد نہیں ہم رینگنے والے کیڑے ہیں تیری بخشش کی حد نہیں ہمارے تھوڑے سے گناہ ہیں اے کریم آقا ہم تیرے غلام تیرے بندے نا فرمان ضرور ہیں باغی نہیں ہے میرے ہم باغی نہیں ہے میرے اللہ ہم سے گناہ ہوتا ہے لیکن میرے مالک کبھی نفس ہمیں گرا دیتا ہے کبھی شیطان ہمیں گرا دیتا ہے کبھی باہر کا ماحول ہمیں گرا دیتا ہے کبھی سوسائٹی میں میرے مالک ہم شکست کھا جاتے ہیں لیکن تیری عزت تیرے حبیب کے آنسوں کی قسم ہم گناہ گار ہیں ہم باغی نہیں ہیں میرے مولا ہم گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتے ہیں ہمیں ندامت ہوتی ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ قریب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں اگر ایسے ہی میرے مولا گناہوں کے داغ لے کر پہنچے تو ہمارا بنے گا کیا اگر تم نے اپنے قانون کو نافذ کر دیا پھر تو ہمیں ہتھکڑیاں لگ جائیں پیڑیاں گلے میں پڑ جائیں گی پاؤں میں پڑ جائیں گی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اے کریم اللہ میرے مالک میرے مہربان ہمیں رعایتی پاس کر دے ہم سے پاس نمبر نہیں لیے جا رہے عمر گزر گئی شام ہونے کو زندگی ختم ہونے کو معاف کر میرے ہاتھ کا تیری مہربانی تیرا تیری میرے میری بدلی یہ تھوڑا سا مجمع اتنا بڑا باطل یہ اللہ یہ تو دل کے بھی سے بھی زیادہ کمزور ہیں ہم بیٹھے ہوئے میرے مالک طوفانی موجے تو پتھروں کو ہلا دیتی ہیں بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہیں میرے مالک ہم تو تنکوں سے بھی زیادہ اور ہم خود اپنی ذات میں گناگار گناہوں میں ڈوبے ہوئے میرے مالک میرے رہتی پاس کا اللہ میرے پاس کر دے میرے والے جیسے معذور بچے کے لیے ماں باپ کی شفقتیں بڑھ جاتی اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ہے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ زور لگاتے میرے بولا اب اس گناہ کے ماحول میں تیرے حبیب کی معذور امت ہے ڈسیبل امت ہے میرے بولا ہم ڈسیبل امت ہمارے ساتھ رعایت کا مابلہ بنا ترازو میں توازو میں ترازو میں دو ہمارے گنا بڑھ جائے ہماری نیکی گٹ جائے میرے مالک ویسے ہی معاف فرما دینا تو بڑا کریم ہے یاد ہے تجھے معاف کرنا پسند ہے میرے مالک تیرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ہم سب نیک بن جائیں تو تو ہمیں جنت میں پہنچا کر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے روئیں گے ہم وہی قوم ہے اللہ ہم گناہ کر کے دلیر نہیں ہوتا ہمیں ندامت ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نفس سے لڑ سکیں وہ تیرے علی نے کہا تھا کہ ہم تن کے نہیں جنہیں ہوائیں اڑا دیں ہم پہاڑ ہیں ہوائیں سر ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں ہم تو ریت کے ذرے کی طرح ہیں میرے مولا جس کی نہ کوئی منزل ہوتی ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے جدھر سے ہوا چلتی ہے اسی کے کندھے پہ سوار ہو کر وہاں جا گرتا ہے جہاں ہوا گرتی ہے ہم بھی وہ تیرے حقیر ذلیل بندے ہیں ہم وہ تیرے محبوب کے نافرمان روح روس امتی ہیں جن کی اپنی نہ کوئی بیس بنیاد ہے نہ کوئی منزل ٹھکانا ہے نفس و شیطان کی ہوا ہمیں اٹھاتی ہے جہاں چاہتی ہے جا کے پھینک دیتی ہے ہمیں کفر کے دیس میں تیری منت کرتے ہمارے دلوں کی دنیا اپنی محبت سے آباد کر دے اپنی محبت سے آباد کر دے میرے مالک عمر گزر گئی آج تک یہ دل تیرے عشق کو نہیں جانتا یہ زبان تیرے نام کی مٹھاس کو نہیں جانتی یہ آنکھیں تنہائی میں تیرے لیے تڑپ کے آنسو نہیں بہاتی یہ کان تیرے قرآن کو سن کے نہ آشنا رہتے ہیں ہمیں کھانے کی لذتوں کا پتہ ہے ہمیں دنیا کی لذتوں کا پتہ ہے ہم تیرے عشق و محبت کو نہیں جانتے ہمیں معاف کر دے ہمارا بنجار تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی بہت چاہا تیری عزت کی قسم میرے مولا ہمیں تم سے پیار ہے نفس و شیطان کے ہاتھوں شرمندہ شرمندہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیری رحمتیں گزرتی ہیں ہماری طرف ہمارے گناہ چڑھتے ہیں تیری طرف تو ہمیں یاد رکھتا ہے ہم تجھے بھول جاتے ہیں تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے پھر بھی ہمیں غیرت نہیں آتی شرم نہیں آتی پھر بھی ہم تنہائیوں میں منہ کالے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اے میرے مالک تو ہم سے پیار کرتا ہے ہم تجھ سے دور بھاگتے ہیں تو بلاتا رہا ہم نے کوئی نہ سنا تو روکتا رہا ہم کوئی نہ رکے تو سمجھاتا رہا ہم کوئی نہ سمجھے آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے اس سارے مجمع کو معاف فرما دے اپنی راہ میں جانے والوں کے جانے کو ہماری اس مجمع اور پورے یورپ اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے ہم سے ہمیں صفات قبولیت دے دے اس اس چھوٹے سے اجتماع کو قبول فرما لے یہ تھوڑا سا سرمایہ ہے میرے مولا جو لے کر ہم جنت کے خریدار بن کر ہم بھی کیسے دیوانے ہیں میرے مولا اتنی بڑی جنت کو چند کھوٹے سکوں سے خریدنے کے لیے آ گئے لیکن ہم اس لیے آئے ہیں کہ صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی قبول ہو جاتے ہیں اور تو کہیں بھی نہیں قبول ہوتے الٹا ہاتھ کڑیاں لگ کے جیل جا بٹ ایک طرف تیرا در باہر ہے جہاں کھوٹے سکے پر بھی فیصلے ہو جاتے ہماری نادانی دیکھ میرے کو کہ اب کھوٹے سکے لے کر تیری جنت خریدنے آ گئے تیری رضا خریدنے آ گئے تیرے محبوب کی خوشیاں خریدنے آ گئے ہماری نادانی پر ہمیں معاف کر کے ہمیں اپنی رضا بھی دے دے اپنے محبوب کی محبت خوشنودی بھی دے دے جنت بھی دے دے جہنم سے بھی بچا لے کہہ دے ہاں بڑے بے وقوف نادان ہیں جو کھوٹے سکے لے کر میری جنت لینے آ گئے اچھا چلو جاؤ میں نے دے دی کر دے فیصلہ کر دے دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے جہاں جہاں امت پریشان ہے مہربانی کر دے تیرے حبیب کی امت کٹ پٹ گئی مٹ گئی اے میرے مولا مہربانی کر دے مہربانی کر دے خیر کے فیصلے فرما کرم کے فیصلے فرما فضل کے فیصلے فرما ہمارے بیماروں کو صحت دے دے صحت دے دے صحت دے دے مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے بیموزی بیماریوں سے شفا عطا فرما دے لڑے ہوں میں صلح کرا دے روٹے ہوں کو منا دے بچھڑے ہوں کو ملا دے جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے جب ہم جانے لگے تو ایمان پہ ہماری واپسی آفیت سہولت والی مقدر فرما دے ہم تمہیں مل کر خوش ہوں تو ہمیں مل کر خوش ہو وہ اللہ تعالی نبیل کریم آمین رحم